حضرت مطلب بن ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے ہر دو رکعت کے بعد ہے اور و مسکنت کا اظہار ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہو اے اللہ مجھے بخش دے جس نے ایسے نہ کیا اس کی نماز ناقص ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچیس